اب پانچواں گروپ شروع ہو رہا ہے اس میں تیرہ ہیں مکی صورتیں اور پھر تین آئیں گی مدنی صورتیں لیکن یہ جان لیجیے کہ اب جو مدنی صورتیں آئیں گی وہ چھوٹی چھوٹی ہیں زیادہ زیادہ چار رکو اکثر و بیشتر دو رکو یہ جو بڑی مدنی آدمی ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں سورہ بقرہ سورہ عال عمران سورہ انفال ترتیب کیا ہے پہلے سورہ بقرہ ہے پھر سورہ انفال ہے پھر سورہ عال عمران ہے پھر سورہ نساء ہے پھر سورہ احزاب ہے پھر سورہ نور ہے پھر سورہ معدہ ہے یہ ہے طویل جو سائزیبل اور طویل مدنیات ہیں ہے باقی چھوٹی جو ہے وہ ان کے بین بین ان کے درمیان آتی ہیں ہے سورہ صف جو ہے وہ بھی سورہ احزاب کے ساتھ ہی متصل نازل ہوئی ہے سورہ محمد ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے ساتھ متصل نازل ہوئی ہے وہ بھی غزوہ بدر سے پہلے پہلے نازل ہوئی ہے تو چھوٹی صورتوں کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا لیکن یہ کہ عام بڑی صورتوں کی ترتیب یہ ہے البقرا اور پھر الفال پھر آل عمران پھر نساء پھر یہ جو ہم نے ابھی ختم کی احزاب اور پھر نور اور پھر معاہدہ صورت سبا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب نوٹ کر لیجئے یہ آخری مرتبہ دو صورتیں قرآن میں آ رہی ہیں جو الحمد سے شروع ہو رہی ہیں تقریباً سات سات آٹھ آٹھ پاروں کے فصل سے سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوئی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم پھر سورہ نام آئی تھی وہ بھی الحمد للہ الزی سماوات و جانب علمات والنور اس کے بعد پھر پندرہویں پارے میں آئی سورہ الحمد للہ عبد الکتاب ولم وجا اور اب پھر یہ سات پاروں کے بعد بائیسویں پارے میں سورہ سبا بھی ہے اس سے آگے سورہ فاتح بھی ہے یہ جوڑے کی شکل میں ہے اور یہ دونوں الحمد للہ سے شروع ہو رہی ہے الحمد للہ لہو معافی سماوات و معافی الارض کل تعریف کل ہم کل شکر صلاح کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے وہ لہ الحمد فل آخرہ اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی وہ الحکیم الخبیر اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے باخبر ہے اور کمال حکمت والا اور آخرت میں جو میدان حشر میں حضور نے فرمایا لواء الحمد بے یدی میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا حضور کھڑے ہوں گے میدان حشر میں لواء الحم اب ہم کا جھنڈا لے کر اور اس حمد کا خاص تعلق ہے اس آخری امت کے ساتھ حضور کا نام بھی اسی سے ہے محمد احمد حامد یہ نام ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم اور حمد جو ہے حمادون یہ امت جو ہے حمادون ہے یہ بہت حمد کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن میدان حشر کے اندر حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا دست مبارک میں اور حضور فرماتے اس روز جو میں اللہ کی حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا یا نما یعن جوفی لفظ و ما ہے جو کچھ زمین میں گھستا ہے داخل ہوتا ہے جو کچھ نکلتا ہے وہ ما یقو سما ہے ما یار و جفی اور جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں وہ رحیم الغفور اور وہ غفور ہے اور رحیم ہے وہ کال كفروا لا الات الساعه اور یہ کہتے ہیں کافر کہ کبھی یہ قیامت نہیں آئے گی یا ساہ جو ہے کبھی نہیں آئے گی ساہ اور قیامت کا فرق میں بیان کر چکا ہوں اور اس میں گویا کہ ابھی تک جو ماضی قریب پر خیال رہا ہے سائنسدانوں کا کہ کائنات ابدی ہے ہمیشہ رہے گی اس کے ختم ہونے کا سوال ہی نہیں اب یہ ہے کہ سائنس جو ہے فزکس کے میدان میں یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ یہ ابدی نہیں ہے بلکہ اس سے ختم ہونا کتنا عرصہ میں ختم ہونا یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ مختلف اعتبارات سے یہ طے اب ہو چکا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اس کو ایک دن ختم ہونا ہے اور جس طرح کی یہ پھیلی ہے جس طرح کی یہ جھڑی ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ پھیلی ہے اور اسی طریقے سے یہ واپس لوٹ جائے گی کل بلا امبی کہہ دیجیے کیوں نہیں یقیناً مجھے میرے رب کی قسم لتا تھی ان وہ تم پر آ کر رہے گی دھمک کر رہے گی آ دھمکے گی تم پر عالم الغیب مجھے اپنے اس رب کی قسم ہے کہ جو تمام چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے لا یازوان ہوں اس غرت ان سے سماوات والا پھر لڑ اس سے غائب نہیں ہو سکتا کوئی ذرہ بھی نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ولا اصغر و منظالے کا ولا اکبر ہو اور نہ کوئی شہ جو اس سے چھوٹی ہو اور نہ وہ کہ اس سے بڑی ہو اللہ فی کتاب مبین مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں روشن کتاب میں موجود ہے آمن یہ قیامت جو آئے گی کیوں آئے گی یمزی الزین آمن عامر الصالحات تاکہ بدلا دے جگا دے اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو جنہوں نے کام کیے اگر نہیں آتی قیامت تو یہ تو بڑی نا انصافی ہو جائے گی جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی لذات کو چھوڑا دنیاوی لذائذ کو چھوڑا اپنے عیش کو چھوڑا انہوں نے جان جوکھوں میں ڈالی انہوں نے جہاد کیا انہوں نے قتال کیا انہوں نے اپنے کیریئرز برباد کیے اپنے مستقبل خراب کر لیے دنیاوی اعتبار سے ہم ان کو کوئی بدلہ نہ ملے کہیں ان کا اعزاز و اکرام نہ ہو کہیں ان کو جو ہے خلطیں نہ ملے تو یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا لیکن آمن عامر صالحات الحم مقصرت نرسن کریم یقیناً ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت ہی باعزت روزی بھی ہے وہ لذین صاف ہی آیا تھے نام اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلانے میں کوشاں ہیں ہرانے میں شکست دینے کے اندر الاائے کا لہم عذاب مجید علیم ان کے لیے تو پھر عذاب ہوگا بہت دردناک وہ یل لذینہ اتل علم لذیذ انزلہ علیہ کے مربع کا وہ لحق تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا ہے کہ یہ جو چیز نازل کی گئی ہے محمد آپ کی طرف یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ یادی اللہ صلاح العزیز الحمید اور تاکہ اور یہ ہدایت دیتی ہے عزیز اور حمید ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف وقال کال نویل قبر اور جو کافر کہتے ہیں حل ندالحکم اللہ الن کیا اگر ہم بتائیں آپ کو ایک شخص ایسا بھی ہمارے یہاں پیدا ہو گیا ہے یہ اس طریقے سے اجتزائی انداز میں کہتے تھے حل ندالحکم اللہ رد الن ایک ایسے شخص کی طرف رہنمائی کریں تمہاری یونب حکم جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے الزد تم کلب مزقین جب کہ تم بالکل ریزا ریزا ہو جاؤ گے مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی مل جاؤ گے ان نقم رفیع خلقین جدید پھر تمہیں ایک مرتبہ اور بنا دیا جائے گا پیدا کر دیا جائے گا اب اللہ کا اس آئے کو نوٹ کر لیجیے اس لیے کہ سورت کے آخر میں پھر اس کا حوالہ آئے گا کہ وہ شش پن میں تھے معاملہ کیا ہے کیا یہ محمد نے جھوٹ گھڑ لیا ہے اب اس کے بھی شواہد نہیں ملتے تھے ان کے سامنے کہ ان کی سیرت و کردار آخر چالیس برس جو ہمارے ماں بہن انہوں نے گزارے ہیں اسادق المیر ہم نے خود خطاب دیا ان کو تو افطراج اللہ کا ذمن کیا انہوں نے اب اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ کوئی چیز گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوخ کر دی ہے ام بہی جمنا یا یہ کہ ان پر کوئی جنون ہو گیا ہے وہ یہ دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں یا کوئی آشیب کا سایہ آ گیا ہے یعنی ظاہر بات ہے کہ آسیب کا سایہ ہو گیا ہے اور کوئی اگر ان کو جنون کا آگاہ ہو گیا تو پھر تو یہ پھر ملامت نہیں ہے پھر تو آدمی کہہ دیتا جو بھی چاہے کہہ اس اسے جان بوجھ کر تو جھوٹ نہیں بولا دیوانہ آدمی جو ہے وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا جو منہ میں آیا کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے تو یہ ان کے درمیان گویا کہ ایک انہیں اس میں ابھی شش و پنج ہے یہ جیسا کہ میں نے آپ چیک کیا نا یہ صورتیں وہ ہیں کہ جو درمیانی چار سالوں کی ہے آخر میں آ کر جو بھی وہ پوری طرح پولرائزیشن ہو گئی تھی وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں چودہ جمع دو سولہ صورتیں تقریباً ان میں سے ایک نکال دی ہے سورہ ہجر تو پندرہ صورتیں وہ ہیں کہ جو آخری چار سال جو ہیں جو آپ کے قیام مکہ کے اس دور کے ہیں اور یہ جو دو گروپ ہیں درمیانی مکی صورتوں کے یہ ہیں درمیانی چار سال ان میں سے بھی سورہ شعراء کو نکال دیجئے کہ وہ ابتدائی دور کی صورت ہے باقی یہ تقریباً سب کی سب وہ صورتیں تو ابھی اب ان کے اندر بھی خود بھی ایسے لوگ تھے کہ جو شش و پنج میں تھے کہ ہوا کیا ماجرا کیا ہے کیا واقعی محمد نے اتنے سچے اور صادق اور امین انسان نے جھوٹ گھڑ لیا یہ بات بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتی اور کیا ان کے اوپر کوئی دیوانہ پنتاری ہو گیا کوئی جنون کا عرصہ ہو گیا یہ اس کے بھی شواہد نظر نہیں آ رہے اللہ بالآخرت پھر عذاب بلکہ یہ وہ لوگ کے جو آخر پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب میں آئے ہوئے ہیں ان کی جان اس زیخ میں پھنس گئی ہے وہ دلال ہے اور وہ اس میں یعنی گمراہی کے اندر پڑ گئے ہیں بڑی دور کی اور ان کی سمجھ میں جو بات آ نہیں رہی ہے اگر آخرت کا انہیں یقین ہوتا تو یہ بات ان کو سمجھ میں آ جاتی افلم فلم علامہ بینا ادیم اما خلفا ہوں تو کیا لوگوں نے دیکھا نہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے بنا سمائے ون ارد آسمان اور زمین میں سے سامنے کیا ہے آپ کائنات کو دیکھتے ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہے پیچھے کیا ہے تاریخی شواہد جو ہیں وہ آپ کے پیچھے تو یہ جو ایام اللہ کے ذریعے سے تشکیل ہوتی ہے یہ ہے پیچھے اور جو اعلی اللہ سے جو تسکین ہوتی ہے یہ سامنے کی تو انہوں نے کیا دیکھا نہیں ان نشہ نصف بہم الارض اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں اور رسخت علیہ کی سب میں سمائے اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں ان نفیزہ لے کر آئے منیب یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرے ولقد آنا داود امنا فضلہ اور ہم نے داود کو حضرت داؤد حضرت سلیمان دونوں کا ذکر آیا تھا اس سے پہلے سورہ نمل میں لیکن وہاں حضرت داؤد کا ذکر بہت ہی مختصر پہلی آیت میں تھا باقی سارا معاملہ پھر حضرت سلیمان کا تھا لیکن یہاں عبد اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت کو زیادہ اور ان کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ آتینا ہے نا فضلا اور ہم نے داود کو اپنی طرف سے اپنے خاص خزانہ فضل سے بڑا فضل عطا کیا تھا یا جبال اوبی ماہو اور ہم نے حکم دے دیا تھا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی کہ ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر ہم کے ترانوں میں ان کے ساتھ شامل ہو جائے یہ تعویب کہتے ہیں ترجیح لوٹانا جیسے کہ کسی وقت کوئی گانا ہو رہا ہے تو گانے میں کوئی ایک بول ہوتا ہے جو بار بار آتا ہے اور یہ کہ اس کو پھر بہت سے لوگ مل کر گاتے ہیں کوئی ایک گانے والا ہے یا گانے والی ہے عام گانا مین تو اس کا ہے لیکن کوئی درمیان میں ایسی چیز آتی ہے کہ جس کو وہ سب کے سب مل کر آواز میں پھر اس کو دہراتے ہیں یہ ہے تعویب تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا یا جبال ہو اے پہاڑ اور بھی ماں ہوں اس کے ساتھ تم اپنی آواز ملاؤ اور اس کے ساتھ اس اسلام میں شریک ہو جاؤ وہ تیر اور اے پرندو تم بھی وہ عالنا لہ الحنیف اور ہم نے اس کے لیے نرم کر دیا لوہے کو ان صابق واطم کہ اے داود ہم نے تمہیں یہ کام سکھا دیا ہے لوہا تمہارے لیے آسان کر دیا نرم کر دیا ہے اب اس سے بناؤ سر ہیں کشادہ وقدر فی سرد اور جو زرہ بنانے میں اب جوڑ بنانے پڑتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں جوڑ کڑیاں ملاؤ بڑے حساب کے ساتھ مقدر سرد صالحہ اور نیک عمل کیا کرو انی بما تامل بصیر یقیناً ہم جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہے ولی سلیمان ہو ہوا شاہ رن واہ ہا شاہ رن اور ہم نے ولی سلیمان ری ہا اور ہم نے حکم دے دیا تھا ہوا کو اور مشقر کر دیا تھا سلیمان کے لیے کہ صبح کو وہ چلتی تھی تو ایک مہینے کی مسافت تک حضرت سلیمان کو لے جاتی تھی یعنی عام حالات میں جو ان کا اس زمانے کے جو بھی ٹرانسپورٹ کے اور جو بھی مینز آف کمیونیکیشن تھے تو ایک مہینے میں جو مسافت طے ہو سکتی تھی وہ تیز ہوا جو حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی تھی تو صرف ایک صبح میں وہ اتنی دور تک سفر کرا دیتی تھی وہ روا ہو ہاشار اور اسی طریقے سے شام کی منزل بھی ایک مہینے کی مسافت وہ نہ لہو عین القتل اور ہم نے اس کے لیے جاری کر دیا تھا ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا ومن الجن نے اور جنات میں سے ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے مشکر کر دیے تھے میں یامل و بین یدے جو ان کے سامنے مشقت کرتے تھے مزدوری کرتے تھے ان سے کام لیتے تھے حضرت سلیمان بیزن رب ہی اپنے رب کے عزم سے وہ میں نمر اللہ جو کوئی بھی ان میں سے ہمارے حکم سے کوئی سرتابی کرتا تھا ٹیڑھا ہوتا تھا ہو بن عذاب استعل ہم اس کو عذاب دکھاتے تھے بہت جلا دینے والا عذاب یا ملول لہو اور یہ یہ جن جو کیا کرتے تھے ان کے لیے یا ملول ما یشا ہر عمل کرتے تھے اور وہ چیزیں بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے من محاریب بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے ب بڑے بڑے مجسمے بناتے تھے اب یہ تماثیل کا بنانا جو ہے شریعت محمدی میں حرام ہو چکا ہے لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس کے اندر حرمت نہیں تھی بجفان جفان کا جواب اتنے بڑے بڑے کڑھائے ہوتے تھے لگن کہ جیسے کہ وہ وہ تالاب ہیں اور قدور راسیات اور اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھی جو ہل نہیں سکتی کہیں بس وہ مستقل طور پر چولہوں کے اوپر رکھ دی گئی تھی اس قسم کی دیکھ سنا ہے کہ اجمیر شریف میں ہے وہاں جو شیخ معین الدین اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے تو وہاں وہ دیگیں ہیں بہت بڑی بڑی جن کے اندر جو ہے وہ تو پھر انسان اس کے اندر داخل ہو کر پھر وہاں سے بھر بھر کے وہ لوگوں کو دیتے ہیں اس لیے کہ وہاں جو ہجوم ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنا بندوبست وہاں کیا گیا ہے تو ایک نشانی اگر کسی کو دیکھنی ہو تو وہاں جا کر دیکھ لیں لیکن حضرت سلیمان کے لیے یہ جنات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام فراہم کر دیا تھا اے منو والا داود شکرا اے داود کے گھر والوں کیونکہ حضرت داود کے بیٹے حضرت سلیمان تو ان سے کہا جا رہا ہے عمل کرو اور احسان مان کر ہماری نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے وہ کڑی من عبادی شکور شکور اور واقعہ یہ میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم ہی ہیں فلما آ رہی موت جب ہم نے ان پر موت تاری کر دی ماں ڈلہ موت ہی تو ان جنات کو اس کی موت کی خبر نہ ہو سکی نہیں مطلع کیا اس کی موت پر جنات کو اللہ دابت الارض مگر یہ جو گھن ہے دیمت اس نے زمین کا کیڑا تاکل من سے آتا ہو کہ وہ کھا گیا اس کو وہ جو اشا تھا جس کو ٹیک لگا کر حضرت داؤد کھڑے تھے جان قبض ہو چکی ہے انتقال کر گئے لیکن وہ کھڑے رہے وہاں پر اور جب وہ عصا جو ہے وہ دیمک چٹ کر گئی اور وہ عصا گرا ٹوٹا اور پھر حضرت سلیمان کا جسد جو ہے وہ گرا تو انہیں معلوم ہوا فلم رہا تو جب وہ گر پڑے تبیارت جنوں جن لو تو اب معلوم ہو گیا جنات کو اللہ قانو یا نمون الغیب اگر انہیں علم غیب حاصل ہوتا ما نبی صوفی عذاب المحیم تو وہ اس عذاب مہم میں نہ رہتے اتنے عرصے تک وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں سلیمان لہذا جو بھی کام لگا رکھا ہے وہ کام کر رہے ہیں لقد کا نے فی ان کی مسکن آیا اسی طرح قوم سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں ان ان کے کے وطن میں ہماری ایک نشانی تھی یہ قوم سبا یمن میں آباد تھی اور ان کے ہاں یوں سمجھیے کہ دو سلسلے باغات کے چلے گئے تھے سینکڑوں میل تک اور بہت عمدہ باغات پہاڑی علاقہ ہے بہت بند بنائے تھے انہوں نے اور یہ کہ یہ تقریباً آٹھ سو قبل مسیح کے زمانے میں یہ بند بنائے گئے حضرت مسیح سے آٹھ سو برس قبل اور ایک بہت بڑا بند تھا صد معارف لیکن یہ کہ پھر اس قوم کے اندر ناشکری پیدا ہوئی پھر جو بھی ہوتا ہے زوال اخلاقی اور دینی مذہبی جو آیا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسی بند کا جو ہے ان کے اوپر سیلاب جیسے خدا خدانہ خواستہ نہ خواستہ آج بھی کوئی بڑا ڈیم جو ہے اگر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا کیا قیامت آئے گی کس تیزی کے ساتھ پانی آئے گا اور کتنی اونچی پانی کی دیوار جو ہے وہ آئے گی اس طرح کا عذاب آیا اور بہت ہلاک کر دیے گئے اور یہ کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ باغات نہ رہے بلکہ وہاں پر مصرف جیسے جنگلوں میں ہوتا ہے کچھ یہ پیلو اور وغیرہ چیزیں جو ہوتی ہیں ڈیلے یہ جھاڑیوں میں لگ جاتی ہیں کچھ چیزیں اور میکسیمم یہ کہ کچھ بیگ باقی رہ گئے باقی ساری نعمتیں اللہ نے ان سے سرو کر لی کیونکہ انہوں نے شکر نہیں کیا انہوں نے ناشکری کی حال ہی میں میرا ذہن اس آیا مبارکہ کی طرف منتقل ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے کہ جنتین اللہ نے ہمیں بھی دو باغ دیے تھے ایک مشرقی پاکستان ایک مغربی پاکستان لیکن جو صورت حال ہوئی ہے اور کتنی خوشحالی تھی ابتدا میں دونوں جگہ اور اب کیا حال ہے دونوں جگہ تو اس کے اندازہ کر لیجئے ایک ہلکے درجے میں وہی ہے کہ فی ذکروں کو ہمارا ذکر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے بشرطے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کے بین السطور بھی پڑھنے کی کوشش کریں لقت کانا نے سبعین تھی مسکن ہی آیا قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں ان کے ملک میں ایک آیت ایک نشانی تھی ہماری جنتان یمین ان و شمال دو باغات کے سلسلے تھے دہنے اور بائیں طرف کرو میں کے رب تم کھاؤ اپنے رب کے میں سے بشکر اللہ اور اس کا شکر ادا کرو بلدتن تی بتن تمہاری یہ بستیاں بہت پاکیزہ ہیں وہ رب الغفور اور تمہارا رب جو ہے بہت ہی بخشنے والا ہے فارد انہوں نے اعراض کیا سیل العرب عرب پھر ہم نے ان کے اوپر بہت زور کا سیلاب چھوڑ دیا وہ بدل نہ ہوں اور ہم نے پھر بدل دیے بے جنت ہم ان کے ان دو باغات جن میں ہر طرح کے انواع و اقسام کے پھل تھے ان کی جگہ پر جنت میں دو ایسے باغ زوات ہے اوکولن خمتن کہ کچھ کسیلے قسم کے اس میں کچھ پھل ڈیلے وغیرہ جو ہو جاتے ہیں جھاڑیوں کے اندر وہ اصلن اور جھاؤ وہ شعیم سندن قلیل تھوڑا سا بس اگر کچھ رہ گیا تھا وہاں پر تو وہ تھی اگر کوئی اچھی چیز تو وہ کچھ بے تھوڑے سے ظال کا جزینا ہوں یہ ہم نے ان کو بدلا دیا بیما کفر ہوں ان کے کفران نعمت کی وجہ سے وہ حل مجازی القفور اور ایسا برا بدلہ ہم دیتے ہیں صرف انہی کو کہ جو ہوں وہ جاننا بین ہوں وہ بین القرن القرل بارکنا فیحا اصل میں یہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا جو میں نے آپ کو بتایا معاملہ کہ یہ قریش کی اجارہ داری رہی ہے اس کے اوپر اس سے پہلے اس قوم سبا کے پاس تھا یہی معاملہ قوم سوا جو یمن میں یہ آباد تھے اور ان کا یہ سب سب شاداب علاقہ بھی تھا بہت خوشبویات یہاں پیدا ہوتی تھی اور ہر طرح کی بڑی آسودگی تھی بہت پرانے زمانے کے جو کچھ سیاح ہیں انہوں نے حالات بھی لکھے ہیں تو اس حوالے سے لیکن یہ جو مشرق و مغرب کی ٹریڈ پوری ان کے پاس تھی یعنی ہند چینی ہندوستان چین یہ سارا مشرق سے سارا سامان جو آتا تھا تجارت تھی وہ یمن کے سائڈ پر آ گیا ادھر یورپ سے سارا سامان جو آیا مرچنڈائز وہ آ گیا فلسطین کے ساحل پر میڈیٹرین کو کراس کیا فلسطین کے سائڈ پر آ گیا اب ان دو پوائنٹس کے درمیان جو ہے ان کے قافلے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا کہ ایک طرف تو کئی سو میل تک تو ان کے باغات ہی چلے گئے تھے پھر یہ کہ آگے بھی یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایسی بستیاں آباد کر دی تھی اللہ نے اس راستے پر کہ جو راستے ہی پر تھیں تو گویا کہ راستہ پرامن بھی ہو گیا پرسکون بھی ہو گیا ضرورت کی چیزیں بھی ملنے لگی لیکن یہ کہ جب ان کے اندر گراوٹ آئی تو انہوں نے اس کی ناشکری کی اللہ یہ کیا فائدہ یہ سب ہے اس میں تو کوئی خاص ہمارے لیے ایڈونچر تو ہے ہی نہیں کوئی دور کا سفر ہو اس میں خطرے بھی ہوں اس میں کوئی اندیشے بھی ہو تب لطف آئے سفر کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو ان کی ساری سہولتیں جو دے رکھی تھیں وہ ان سے جفل کر لی بجالنا بین ہوں بین لکی کی پی ہا اور ہم نے ان کے مابین اور ان بستیوں کے مابین جن میں ہم نے برکت دی ہے اب یہ وہ فلسطین کا علاقہ ہے لذیب بارکنا ہو لہو قرن ظاہر ہم نے بہت سی بستیاں ایسی بنا دی تھی اس پورے علاقے کے اندر کہ جو ان کے شاہراہ جو تھی تجارتی اس کے اہم کناروں پر تھی ظاہر کے اوپر وہ قدر نافی سیر اور ہم نے اس میں اندازہ مقرر کر دیا تھا چلنے کا سفر کرنے کا گویا کہ ہر تیس میل بعد یا پچاس میل کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی آبادی ہے تاکہ انہیں وہاں پر سہولت ملے سیرو فیحا لیا وائی امن آب اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ کرو سیر اس میں کیا کرو سفر اس میں آرام سے امن کے ساتھ راتوں کو بھی اور دن کو بھی فقالو ربنا باعد بینا پرور گا ذرا ہمارے سفروں کے اندر جو ہے وہ ذرا لمبائی پیدا کر دے دوری پیدا کر دے غلط ہوں انفسا ہوں اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا فالنا ہوں احادیث تو اب ہم نے انہیں صرف کہانیاں بنا دیا اب ان کی کہانیاں رہ گئی ہیں ان کی تاریخ کے اندر داستانیں رہ گئی ہیں اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہا وہ مزدق نہ ہوں کل اور ہم نے ان کو ریزا ریزا کر دیا ختم کر دیا منتشر کر دیا اس لیے کہ جب یہ بند ٹوٹا ہے اور سیلاب آیا ہے یہ آیا ہے کوئی چار سو پچاس عیسوی میں یعنی حضور کی ولادت سے لگ بھگ سمجھیے سوا سو برس پہلے اور حضور پر جب وہی شروع ہوئی تو تقریباً اسے ڈیڑھ سو یا ایک سو ساٹھ برس پہلے اور اس کے بعد سے پھر قریش کو یہ ساری تجارت جو ہے مل گئی اب ان کے قافلے جاتے تھے شمال اور جنوب میں یمن اور فلسطین کے مابین تو اس لیے یہ زیادہ حضور کی پیدائش سے اور آپ کے زمانے سے زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے محمد زخنا اوسل خلرت کے قبیلے جو یہ بھی یمن سے آ کر آباد ہوئے ہیں اس مدینہ منورہ میں اور جو عراق وغیرہ کے قبائل ہیں وہ بھی یہاں سے نکل کر جا کر عرب قبائل آباد ہوئے یمن بہت زیادہ بہت بڑا رہا تہذیب کا تمدن کا عرب تہذیب و تمدن کا بہت بڑا گہوارہ گہوارا وقت ابلیس ادمہ اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں ان نفیز نے کہا آیا تو نکن سب شکول یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں بڑا سب نبلی ابلیس نہ ہو اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنے اس گمان کو سچا کر دکھایا ہو اللہ فریق من المومنین تو ان سب نے ہی پیروی کی اس ابلیس کی سوائے تھوڑا سا ایک جماعت اہل ایمان کی وما کان الن سلطان لیکن اس ابلیس کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا اللہ علم میوں میں آخر رکھے یہ تو ہم نے جو اس کو مہلت دے رکھی ہے کہ وہ ورگن آئے دھوکہ دے سب باغ دکھائے وہ بھی اس لیے تاکہ ہم دیکھ لیں واضح ہو جائے کون ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے بمبن ہوا منہا فی شک ان سے علیحدہ کر دیں ہم ان کو کہ جو آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے وہ رب کا اعلیٰ کل شعید حفیظ اور آپ کا پروردگار جو ہے وہ ہر چیز پر نگران اور نگہ ہے

لا لائ مثقال امسطار ضرت السماوات ولا سے الارض انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے ایک ذرے کے ہم وزن بھی نہ آسمانوں میں نہ زمین میں ماں لہم فیہما ہے ماں من شرکن ان کا کوئی شرک جو ہے ان کا کوئی ساجھا نہیں ہے کوئی شریکہ نہیں ہے زمین اور آسمان کے معاملے میں اللہ کے ساتھ وہ ماں لہو منہم ظہیر اور نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار یہ ایک دوسری شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک گمان تو یہ تھا کہ اس کے کچھ پیارے اور لاڈلے ایسے ہیں کہ جن کی بات وہ نہیں ٹال سکتا چاہے وہ بیٹیاں ہیں انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا یا یہ کہ اور اولیاء اللہ ہیں یا اور بزرگ ہستیاں ہیں تو ان کی سفارش سے ہم بچ جائیں گے اور دوسرا ایک تصور یہ بھی رہا ہے اس مشرکانہ پورے اوہام کے سلسلے میں کہ ایک اللہ تو ہے بہت بڑا اللہ وہ تو سب سے قابو یافتہ ہے سب سے اوپر ہے اس کائنات کا خالق مالک تو وہی ہے لیکن اس نے چھوٹے اپنے نائبین رکھے ہوئے ہیں یعنی یہ جو ان کا ذہن تھا کہ آخر ایک چھوٹی سی مملکت بھی ہوتی ہے تو بادشاہ کے کچھ ایسے منصبدار بھی تو ہوتے ہیں وہ سپہ سالار بہت بڑا ہے فوجی لیڈر ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے اس کے جو اور آفیسرز ہیں اور جو اس کے جو بھی سالاب ہیں تو آخر ان کا بھی کچھ عمل دخل ہوتا ہے تو اللہ نے اپنی اس عظیم کائنات میں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے ہیں اپنے نائبین کو جو اس پوری کائنات کا انتظام چلانے میں اس کے مددگار ہیں یہ تصور جو ہے نائبین سلطنت کا یہ بھی ان کے یہاں موجود تھا اور یہ زیادہ تر ہندوستان کی جو مائتھالوجی ہے اس میں یہی ہے دیوی دیوتا اصل میں اس تصور میں اور ایمان بالملائکہ ملائکہ میں بڑا باریک سا فرق ہے لیکن یہ باریک سا فرق جو ہے مرضی اور نامردی قدم فاصلہ دار زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں یہ کارندے ہیں اس کائنات کے یہ اللہ کی اس کائناتی حکومت کے سول سروس ہے ان میں سے کسی کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے وہی کرتے ہیں جس کا حکم ملتا ہے لہذا ان میں سے کسی کو پکارا نہیں جائے گا ان سے دعا نہیں کی جائے گی ان سے استدا نہیں کی جائے گی استغاثہ نہیں کیا جائے گا استمداد نہیں کی جائے گی کچھ نہیں پکارو اللہ کو اللہ آپ کی تکلیف رفع کرنے کے لیے کسی کو بھیج دے فرشتے کو بھیج دے بغیر کسی فرشتے کو بھیجے وہ قادر ہے کہ وہ آپ کی تکلیف رفع کر دے ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کو جب اللہ نے بنا رکھا یہ ملائکہ کا ایمان جو ہے بگڑ کر یہ فکر اختیار کر گیا کہ جب اللہ نے ان کے ذمے بڑے بڑے کام لگا رکھے ہیں تو یقین کچھ اختیارات بھی دیے ہیں اور پھر ان کا ساجھا ہے انتظام کے اندر وہ شریک ہے اس کی نفی ہو رہی ہے ماں لہو ماں من و وما لہو من ہوں ظہیر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کا مددگار بلا تنفا شفاعت و ان اور اس کے ہاں شفاعت جو ہے مفید نہیں ہوگی اللہ لمن من از نہ مگر اسی کے حق میں جس کے لیے کہ اجازت دی گئی ہو حتائزہ قلوبہم جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی حکم بھیجتا ہے تو اس اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اور جلالت کی وجہ سے ان کے اوپر بھی ایک طرح کی دہشت تاری ہو جاتی ہے پھر جب وہ دہشت ان کے دلوں سے ہٹتی ہے کالو مادہ کال اور ابو تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کے رب نے کیا فرمایا کیا حکم ہے کیا نئی بات آئی ہے قال الحق وہ کہتے ہیں جو کچھ فرمایا وہ حق ہے وہ العلی القبیر اور وہ بہت بلند و بالا ہے فرشتوں کا بھی معاملہ یہ ہے اس کے ساتھ اور الکبیر ہے بہت بڑا ہے کلبئی عرضوں کو تم سماوات ان سے پوچھیے کہ کون ہے جو تمہیں رسک پہنچاتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے قل اللہ کہیے کہ اللہ تم لا ہدن اور فضل عالم مبین اور یا ہم اور یا آپ لوگ یا تو ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں ہیں یعنی یا تو ہم ہدایت پر ہیں تو آپ کھلی گمراہی میں ہیں اور اگر آپ ہدایت پر ہیں تو پھر ہم کھلی گمراہی میں یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہے ڈائگنلی اپوزٹ ہیں مود المشرقین ہو چکا ہے ہمارے عقیدے میں اور تمہارے عقیدے میں ان لاتسعلون اما اجرمنا ان سے کہہ دیجئے کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ہمارے جرائم کے بارے میں تمہارے خیال میں ہم جرم کر رہے ہیں ہم نے غلط چیزیں گھڑ لی ہیں ہم نے تمہارے حقیقی معبودوں کی نفی کر دی ہے ہم جو کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے کنبے تقسیم ہو گئے یہ ہمارے جرائم ہیں لا لاتسلون اما اجرمنا جو جرم ہم نے کیے ہوں گے یعنی جس کو اس کو اپنے لفظ استعمال کر رہے ہیں حکمت تبلیغ ہے کہ اپنی طرف جرم کی نسبت کہہ رہے جو کہ ان کا کہنا تھا لاتو اما اجرمنا ولا اما تعملون اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اس سے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہاں پر خاص طور پہ جرم کا لفظ نہیں لائے یہ تاکہ یہ کہ ان کے اندر وہ عصبیت یہ بڑھ کے نہ کچھ سوچنے کے لیے اگر کسی شخص میں کوئی آمادگی ہے تو وہ غور کرے یجما و بیننا رب نا سما یفتا دلحق کہہ دیجیے کہ ہمیں جمع کرے گا ہمارا رب ایک دن اور پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے مابین حق کے ساتھ بہو الفتاح العلیم اور یقیناً وہی ہے فیصلہ کر دینے والا اور فیصلہ بھی ہوگا بل بنا علم جو سب کچھ جاننے والا ہے کل ارون الدین الحق تم نہیں شرکا چرکا کئی ان سے ذرا دکھاؤ مجھے کون ہے وہ لوگ کہ جن کو تم نے ملا دیا ہے اللہ کے ساتھ شب شریف کی حیثیت سے کوئی نہیں بل ہو اللہ العزیز الحکیم تو ایک ہی اللہ ہے خود العزیز ہے اپنی ذات میں العزیز ہے اس کی قدرت کسی اور کے بل پر قائم نہیں ہے کسی اور کے سہارے پر نہیں ہے کسی اور کی مدد کا وہ محتاج نہیں ہے بلکہ وہ تو العزیز ہے اپنی ذات میں خود اور الحکیم ہے کمال حکمت والا وہ مار اللہ کا فتح اللہ سے بشیر امن نذیرہ اور نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام نو انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر یہ نوٹ کر لیجئے کہ واحد رسول اللہ کے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نو انسانی کے لیے بھیجے گئے اور یہ بھی ساتھ ہی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس وقت بھیجے گئے ہیں کہ جب انسانی تمدن نے اتنی ترقی کر لی تھی اور ذرائع رسول رسائل ایسے اب ہو رہے تھے کہ تمام دنیا کو ایک دعوت پر جمع کیا جا سکے اور تمام دنیا تک ایک دعوت پہنچائی جا سکے ظاہر بات ہے اس سے پہلے فزیکلی پاسبل نہیں تھا لہذا جو بھی نبی اور رسول آپ سے پہلے آئے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف اپنے اپنے علاقے کی طرف بہرا سمودا اخاہم صالحہ ویلا مدینہ اخاہم شعیبہ ویلا عادم اخاہم ہودا اس طریقے سے اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے ومار سلنا کا اللہ کا فت اللہ سے مشیرم و نذیرہ و اکثر اللہ لا عالم لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں وہ یقین نہ بتا حاضر واد ان کو تم سادتی اور پھر وہ پوچھتے ہیں یہی سوال کرتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا عذاب کا یا قیامت کا و یومن لا کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے ایک وعدے کا دن طے ہے اللہ کے ہاں اس سے نہ تو تم آگے جا سکو گے اور نہ پیچھے ہو سکو گے القرآن ولا بلزیبین اور کہا ان کافروں نے کہ ہم ہر نہیں ایمان لائیں گے نہ اس قرآن پر نہ اس پر جو اس کے سامنے موجود ہے یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے یہاں پر سورہ قصد میں بھی آیا تھا کہ سہران تظاہرا یہ دو جادو ہیں تورات اور قرآن اور ان دونوں نے آپس میں گٹھجوڑ کر لیا ہے تورات میں پیشن گوئیاں ہیں حضور کی اور قرآن کی اور قرآن مزید تصدیق کرتا ہے تورات کی تو اس طریقے سے ان کا آپس میں جوڑ ہے ہمارے خلاف انہوں نے ایک متحدہ مارگ بنا لیا ہے وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے اور یہ اس کی آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں لفظ تورات کے اوپر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے انہوں نے کہا وہ کالو کال نظیم کفر بحاظ قرآن ہم ہرگز نہیں مانیں گے نہ ایمان لائیں گے اس قرآن پر ولا بل یا نہ اس قرآن پر جو بین یہ دہ ہے کہ جو اس سے پہلے موجود تھا یہاں میں یہ اکثر دیتا ہوں اگر کے وقت کا مجھے خیال ہے کہ جس مولانا امیر اسلحی ان کا انتقال ہو گیا ہے اللہ ان کی مفرت فرمایا ان سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے رجم کے معاملے میں اور انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ رائے ظاہر کی یہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو زانی یا زانیہ سزا وہی ہے سو کوڑے رجم کا معاملہ قرآن مجید میں نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رجم کے بارے میں قرآن مجید میں صحیح آیت نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ حضور نے رجم کیا اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے کیا اور پوری امت کے نزدیک سوائے خوارج کے شیعہ سنی اور جو بھی سنیوں کے جتنے مکاتب میں فکر ہیں اہل تشیعوں کے جتنے مکاتب میں فکر ہیں سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ شادی شدہ زانی دانیہ کی سزا نہ نجو مارا ان سے خطا ہوئی ہے لیکن میں نے انہیں خط لکھا تھا میں جلدی اسے شائع بھی کر دوں گا اصل میں ایک جو حدیث آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حدیث کو خاری کی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیت قرآن میں موجود تھی ہم اسے پڑھا کرتے تھے گویا کہ یہ رجوع کی آیت قرآن میں تھی ہم اسے پڑھا کرتے تھے بعد میں وہ منسوخ ہو گئی تو منسوخ تلاوت ہوئی ہے منسوخ الحکم نہیں ہوئی ہے اس حدیث پر انہوں نے بہت زیادہ حملہ کیا ہے بہت زیادہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں کوئی آیت تھی اور منسوخ ہو گئی اور یہ بات جو ہے وہ ظاہر بات ایسی ہے کہ جو مظاہر کو قبول کرتے ہوئے انسان کو کافی کچھ سوچنا پڑتا ہے تردد ہوتا ہے تو میں نے انہیں خط لکھا تھا کہ اصل میں اس حدیث میں اگر ہم قرآن کا جب جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے استعمال کیا ہے اس میں تورات مراد لیں تورات میں یہ آیت تھی اور ظاہر بات ہے کہ تورات کی بھی قرآن مجید نے جس چیز کی نفی نہیں کی ہے یہ بار بار میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ وہ چیز کے جو حضرت موسا علیہ السلام کی شریعت میں جو بھی احکام تھے ان میں سے جس احکام جس حکم کی نفی نہیں ہوئی ہے وہ حکم قائم ہے قتل مرتد کا معاملہ بھی اسی قبیل سے ہے اور رجم جو ہے زانی زانیہ اگر شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کرنے کی سزا جو اس کا معاملہ بھی اسی سے متعلق ہے اور اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ اس حدیث میں جو لفظ قرآن آیا ہے تو وہاں قرآن سے مراد اس قرآن کے بجائے وہ قرآن جو پہلے سے تھا اور آپ کے میں ہوگا ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو رات لے کر آئے اور پڑھ رہے تھے تو حضور کو غصہ بھی آیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر موسا بھی اس وقت موجود ہوتے تو انہیں میری پیروی کرنی ہوتی تو یہ بات بالکل صحیح ہے جس چیز کا حکم قرآن میں آ گیا ہے اس کو تورات منسوخ نہیں کر سکتی اور اس میں تورات کا کوئی اور حکم ہے تو اس کو ریفر کرنے کا یا اس کو کوٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید میں تورات کو بھی قرآن قرار دیا جا رہا ہے اس اعتبار سے اگر حضرت عبر نے تورات کی آیت کے بارے میں اس حدیث میں اگر ہم یہ مان لیں کہ لفظ قرآن استعمال کیا ہے تو وہ سارا اشکال ختم ہو جائے گا اس اعتبار سے آج بہت اہم ہے قادی نہ کہا بے حاضر قرآن نہیں مانیں گے ہرگز ہم نہ اس قرآن کو ولا بل نذی بین ہے نہ اس کو جو اس سے پہلے موجود ہے ولا عند ربهم اور کاش کے تم دیکھتے جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے یو باز ملاباد قول اب یہ ایک دوسرے کے اوپر نظام ڈالیں گے وہ ان کے اوپر ڈالے گا وہ ان پر ڈالے گا یقین الزین بال نظین جو لوگ پس تھے دبے ہوئے تھے کمزور تھے وہ اپنے مستقبرین سے کہیں گے اپنے چودھریوں سے سرداروں سے لولا انتم لکنا مومنین اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آئے ہوتے وہ عوام الناس جیسے کہ میں بارہا کرتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے عوام کو حضور سے برگشتہ کرنے کے لیے کس کس طرح کی باتیں کرتے تھے لولا انتم لکنا مومنین یہ آج ہمیں روزے بد دیکھنا نہ پڑتا اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے خال الد الد جواباً کہیں گے وہ مستقبرین ان کمزوروں سے اور نہ صدر ہدا کیا ہم نے روکا بھی تمہیں ہدایت سے جا تم وہ تمہارے پاس آ گئی تھی بل کن تم مجرمین تھے تمہارے اندر ہی خباصت موجود تھی الزین استقبر اور پھر جواب دیں گے وہ لوگ کہ جو دبے ہوئے تھے جو پیچھے چلنے والے تھے پسماندہ تھے ان لوگوں سے جو مستقبرین تھے بل مکر لے لے بل تمہاری تو دن رات کی جو تھی یہی سازش تھی یہی پروپیگنڈا تم کرتے تھے اسی طرح کی کوششیں کرتے تھے اس نا تم تو ہمیں حکم دیتے تھے نقفر و اللہ اندازہ کہ ہم اللہ کا کفر کریں اور ہم اس کے مد مقابل قرار دے دیں وہ اصل الندامت علامہ راب العذاب اور پھر وہ اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے جبکہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اولال آناقین اور ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توف ڈال دیے ہیں اللہ دین کفرون منکروں کے حل اللہ ماں کانو یا ملون اور انہیں بدلہ ملے گا اور بدلے میں وہی پائیں گے جو عمل کے انہوں نے کیے تھے وبار صلاح فی قیت نذیر اللہ قالم الطرفہ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی اور کسی شہر میں کوئی ڈرانے والا خبردار کرنے والا مگر یہ کہ وہاں کے جو آسودہ حال لوگ تھے جو دولت مند لوگ تھے انہوں نے کہا ان بما ارسل بھی کافرون جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں وقال الرحم اکثر ام و اولادا ان کا کہ ہمارے یہاں ہمارے پاس اکثرت کے ساتھ مال ہے اولاد ہے وما نہروں بیما زمین اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اولاد دی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے اللہ کے ہم منظور نظر ہیں تبھی تو ہے لہذا اب ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا کل ان ربی یا رسک کرے میں و یہ کہہ دیجیے کہ میرا پرور اس دنیا کے رسک کو تو جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو دولت دی ہوئی ہے وہ اللہ کا پیارا ہی ہو اللہ کا منظور نظر ہو یہ دنیا کی تو اس شے کے بارے میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کل دنیا میں جو کچھ ہے دنیا و مافیا کی اگر وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے اللہ کی نگاہ میں تو وہ یہاں کسی کافر کو ایک بھوٹ پانی میں نہ دیتا تو اللہ کی نگاہ میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے وہ تو میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے بساک بچھا دیتا ہے اور اس کو وسیع کر دیتا ہے وہ جب جو جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے وہ لاکن ناک لا اللہ لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کہ اس چیز کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ کون اللہ کا منظور نظر ہے کون اللہ کا مقرب بارگاہ ہے ومام والا اولاد کو ملتی تو کرب و مندنا الفا اور یہ دیکھو تمہارے اموال اور اولاد وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے ذریعے سے کہ تم ہمارا قرب حاصل کر سکو اللہ من آمن ہمارا قرب حاصل کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور عمل کریں صالح فولا ان کو ملے گا دگنا بدلا دگنی جزا عامل فل جزافات ان کے اعمال کا دگنا انہیں جزا ملے گی اور وہ اونچے جھڑکوں کے اندر جو ہے اور بالا خانوں کے اندر امن سے رہیں گے بلدینہ فی آیات نا مواج اور وہ لوگ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں جد و جہد کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ہماری آیات کو شکست دینے کی آیات کو ناکام بنانے کی یہ آیات تو آ رہی ہے کہ ایمان ان کے ذریعے سے پھیلے اور لوگ جو ہیں وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئیں لیکن جو لوگ اس عمل کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں بلا کفیل عذاب محضرون یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب میں پکڑے جائیں گے اور عذاب میں لا کر حاضر کر دیے جائیں گے پھر ربی افسل کو بیس پارلیمن شاہ میں نے بات ہی پھر کہیے یہی بات کہ میرا رب جو ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے وہ یقد اللہ اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا ناپ تول کر دینا لگتا ہے ببان شعین فا یوخ لو اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی خوش کے لیے اللہ کی رضا کے لیے وہ تمہیں لوٹا دیتا ہے یعنی ایک تو اس کا اجر ہے وہ تو آخرت میں ملے گا دس گنا ملے گا سو گنا ملے گا سات سو گنا ملے گا ایک دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدل تمہیں دے دیتا ہے یعنی اس معاملے میں تنگ دل نہ ہو جو کچھ تم جو اللہ کی راہ میں کیا پتا ہے اس سے کیسی کیسی برکتیں تمہارے مال میں پیدا ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے معاملات جو ہیں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ نقد بھی تمہیں اس کا جو ہے بدل دے دے گا بہو خیر الراجین اور یقیناً وہ بہترین رزق دینے والا ہے وہ یوم یا جمین اور جس دن کہ وہ جمع کرے گا ان سب کو سما یقین اور پھر کہے گا فرشتوں سے یا یا بدون کیا یہ لوگ آپ لوگوں کو پوچھتے رہے آپ کو میری بیٹیاں قرار دیا تھا اور آپ کو پوچھتے تھے کالو سبحان کا انت ولی یو نام نہیں وہ کہیں گے اللہ اللہ تیری ذات پاک ہے اور تو ہمارا ولی ہے ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہمارا تعلق تیری ذات سے ہے تو ہمارا ولی ہے ہمارا حق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا پنا ہے بل قانو یابد الجن اصل میں تو یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے یہ اپنے خیال میں فرشتوں کی کر رہے تھے حقیقت میں جنات کے ساتھ ان کا رابطہ تھا اور انہیں وہ مغالتا تھا کہ وہ فرشتوں کے نام انہوں نے لے لیے بل قانو یابد الجن اکثر مومنون ان کی اکثریت جو ہے وہ جنات پر ایمان رکھتی تھی فلیوم لا جمل کو بازل باز بن رہا تو آج کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی ضرر کا وہ نقول ظلم الزاب العذاب النار الطیق ان تم بحات کو اور ہم کہیں گے ان ظالموں سے کافروں اور مشرقوں سے اب چکھو آگ کے عذاب کا مزہ جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے اللہ اللہ علیہ بین ناطن جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات کالو ما ہاگا اللہ رجول رجدوک وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک انسان ہے ایک مرد ہے ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے سب کم اما کانو یابود آبا کم روکنا چاہتا ہے تمہیں ان سے کہ جن کو تمہارے آبا و اجاد پوچھتے رہے ہیں وہ ماں حضا اللہ کو مفترا اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر جھوٹ ہے انہوں نے گھڑ لیا ہے ایسے ہی بات جو ہے گھڑ لی ہے کہ مجھ پر وہی آ رہی ہے وہ کال اللہ جن قبر حق لما جاؤ بن ہا اللہ سیر المبین اور جو حق ان کے پاس آیا اس کو ان کافروں فلون کے اسرار دیا تو کچھ نہیں ہے سوائے جادو کے کھلا جادو ہے وما ہوں ان کو تو بھی ہم نے انہیں کوئی کتابیں نہیں دی ہوئی کہ جس میں انہوں نے پڑھا ہو یعنی ان کے پاس کوئی کتاب ہوتی جس میں لکھا ہوتا کہ یہ لات عزا منات یہ دیویاں ہیں یہ دیوتا ہیں ان کو ہم نے یہ اختیارات دیے ذرا پیش کرو نا اگر کوئی کتاب ہے کوئی صحیفہ ہے کہیں ہے وما طے ہوں ان کو تو بھی ید رسون رہا وما کا من نذیر اور اے نبی آپ سے پہلے ہم نے ان کے ہاں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا تین ہزار سے اوپر سال گزر گئے کہ ان کے ہاں کوئی نبی نہیں آیا کوئی رسول نہیں آیا وہ النزین الزیم قبل اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے وہ ماں بلب میں اشارہ ماں کہنا ہوں اور یہ تو جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے دسویں حصے تک نہیں پہنچے یعنی اس سے پہلے جو قومیں تھیں قوم عاد اس کو جو دبدبا تھا اس کو جو شان و شوکت تھی ان قریش کو تو اس کا دسواں حصہ بھی حاصل نہیں ہے زبور رسولی تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا فقے فقان نکیر تو پھر سوچ لو کہ میری پھر پکڑ اور میری سزا جو ہوئی وہ کیسی ہوئی بول نما آئزم اس آج کا تعلق ہے آیت نمبر آٹھ سو جو شروع میں آیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ مسئلہ کیا ہے یعنی ہر طرح کے لوگ موجود تھے وہاں پر ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ابھی اس ششو پر ہی میں تھے کہ معاملہ کیا ہے کیا ان کا دماغی توازن کہیں بگڑ گیا ہے کہیں کوئی جنون کا عرضہ ہو گیا ہے یا یہ کہ یہ خود جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں تو جان بوجھ کر جھوٹ بولنا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ان کی سیرت اور کردار ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تو اس کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتی کہ اتنا بڑا جھوٹ بول دیں کبھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے اور سابق الامین کا خطاب تو ہم نے خود لیا انہیں یہ کیسے ہو گیا کیا ہوا ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھے اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے اور جیسا کہ میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے غریبانوں میں جھانکیں ذرا غور کریں سوچیں کیونکہ اگر بغیر سوچے سمجھے جو بھی اصلیت جاہلی ہے اپنی جو بھی روایات ہیں اپنے جو بھی موروثی عقائد ہیں ان کی حمایت میں لڑ رہے ہیں ذرا کسی طرح آمادہ ہو جائیں کہ سوچیں غور کریں اس کے لیے یہ آیات بڑی اہم ہے پھر انما آئز کم میں واحد آئے نبی ان سے کہیے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں میری ایک بات مانو اللہ مسنا و فرادا تم ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکو اللہ کے لیے اور اللہ سے دعا مانگو مسنا و فرادہ دو دو یا ایک ایک علیحدہ علیحدہ یا دو دو سمت اتفق کرو پھر ذرا تم غور کرو سوچو ماں بے صاحب کم جنہ تمہارے جو یہ ساتھی ہیں یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر کوئی جنون کا عارضہ نہیں ہے انہیں کوئی دماغ ان کا خراب نہیں ہوا ہے کہیں کوئی آسیب کا سایہ نہیں ان کی زندگی دیکھو بڑی منظمت زندگی ہے بڑی پاک اور صاف زندگی ہے ستھری زندگی ہے ان کے معمولات کو دیکھو کوئی شخص جس سے جنون کا اعضا ہو جائے تو اس کچھ اور شواہد بھی تو ہوتے ہیں ہوا اللہ نذیر القم شدید وہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں تمہارے لیے ایک عذاب کے آنے سے پہلے پہلے بینا ید عذاب شدید ایک بہت سخت سزا کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں خبردار کرنے والے ہیں اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں کل ماہ سال تو من سے ایک بات اور کہیے میں نے تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کی شاعر جو ہے تم سے وہ انعامات لیتے ہیں قصیدہ کہتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ کچھ ان کو دو شالے دیے جائیں اسی طریقے سے اور کوئی کہانی سنانے آتا ہے تو وہ بھی کوئی اجرت مانگتا ہے میں نے تو آج تک تم سے میں تمہیں یہ اللہ کا کلام سنا رہا ہوں جسے تم بھی کہتے ہو کہ بہت ہی حسین کلام ہے فصیح و بریق کلام ہے تو میں نے کبھی تم سے کوئی اجرت مانگی ہے کل ماں سال تو میں علی انفا ہوا لکھوں تو جو بھی اجرت میں نے تم سے کوئی مانگی وہ تمہیں کو مبارک ہو تم وہ رکھو یعنی یہ نفی کی انتہا ہے اگر میں نے کوئی اجرت مانگی ہو تو وہ تم رکھو اپنے پاس میں نے اس کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے تم سے کبھی بھی کوئی اجرت نہیں مانگی ان اجزیا اللہ اللہ میری اجرت میرا اجرت اللہ کے ذمے ہے وہ ہوا اعلیٰ کل شہن شہید اور ہر چیز پر گواہ ہے نگران ہے کل بالحق یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے بل ہو بالحق الباطل کہہ دیجیے کہ میرا رب باطل کا کوڑا دے مارتا ہے الل باطل الل باطل کو یہاں پر محدود سمجھیے ان ربی یمز و بالحق الباطل کیونکہ وہاں سورہ انبیاء میں یہ لفظ آ چکا ہے اللہ الغیوب اور وہ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے جال حق کو اور کہہ دیجئے کہ حق آیا آ گیا ہے یعنی یہ کہ یہ چند سالوں کی بات ہے اللہ کے دن کا غلبہ ہوگا اس پورے جزیر الباء عرب میں وما ممایب الباطل اور جھوٹ جو ہے باطل جو معبود ہے وہ تو نہ کسی چیز کو پہلے پیدا کرتے ہیں وما یعید اور نہ ہی ارادہ کر سکتے ہیں کل ان تو ان سے کہیے کہ اگر میں بہک گیا ہوں فرض فن نما عدل اعلیٰ نفسی تو ظاہر بات ہے پھر میرے اوپر ہی اس کا وبال آئے گا اس کی تکلیف جو آئے گی مجھ پر آئے گی تو اور اگر مجھے میں ہدایت پر ہوں فبما یوحی یو ہی بما یو ہی ربی تو یہ ہدایت جو ہے یہ مجھے ملی ہے اس وہی کے تو فیل جو میرا رب مجھ پر کر رہا ہے یہ بہت ہی متوازیانہ انداز ہے یعنی کہ اگر میں بہت گیا ہوں تو ساری اس کی شرارت میرے نفس کی ہوگی اور اس کا وبال بھی مجھ پر آئے گا اور اگر کوئی ہدایت ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے حاصل کی ہے اور میں نے سمجھی ہے اور میں نے اس تک رسائی حاصل کی نہیں یہ مجھے رب نے دی ہے وہ ان سبی تو فبیم یو ہی لئی ربی تو جو میرا رب طرح وہی کرتا ہے اس کی بنا پر مجھے ہدایت ملی ہے ان سمی القریب یقیناً وہ سننے والا ہے اور قریب ہے ولا او فلا فوتا اب وہی جو فضا فض اکبر جب وہ وقت آئے گا تم دیکھو گے جب یہ گھبرائیں گے ان زلزلہ اسفات شعی العظیم جب فض اکبر آئے گا فلا فوتا تو پھر کہیں بچ کر بھاگنا ممکن نہ ہوگا وہ من مکان قریب جیسے کہ کوئی ہاتھ لمبا سا ہو اور ان کو پکڑ کر لے آئے جبکہ یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوں وہ کالو آمنا بھی اور پھر کہیں کہ اس پر ابھی مان لے آئے وہ انا لہم التناوش اب کہاں ان کی رسائی ہو سکتی ہے ایمان تک اب تناول اور تناوش ہم مانی الفاظ ہیں اب تو وہ گیا معاملہ وقت گزر گیا ہے وہ تو امتحان کا جو عرصہ تھا وہ ختم ہو چکا ورنہ لحم من مکان بعید وہ تو گیا بہت دور چلا گیا وہ جو موقع تھا ایمان لانے کا وہ ختم ہو چکا وہ کٹ کفروں میں ہی قبل انہوں نے اس کا کفر کیا تھا پہلے بھائی اب جس مکان بعید اور وہ خام خواہ کے تیر ٹکے چلا رہے تھے دور کی جگہ سے یعنی اندھیرے میں ٹامک چوریاں مار رہے تھے انہیں کیا ہو گیا ہے یہ جھوٹ بول لیا ہے انہوں نے گھر لیا ہے یا ان کو کوئی جن آ گیا ہے یا وہ شاعر ہے یا کوئی جو کوئی اپنا غلام رکھا ہوا ہے اسے ڈکٹیشن لے رہے ہیں یہ سب تیر ٹکے یہ چلاتے رہے اور قرآن کا اور محمد کا انکار کرتے رہے تو اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں وہ ہیلا بین ہوں وہ بین مایشت اور حائل کر دیا جائے گا رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے اور ان کی پسندیدہ چیزوں کے مابین جنت میں لہم ما یشاؤ شاہو فیحا جو چاہو گے وہاں ملے گا ما کشت ہی انفسکم جو بھی تمہاری جی چاہیں گے جتنی بھی چیزیں انسان کو مربوب ہے سب جنت میں فراہم کی جائیں گی لیکن اب یہ لوگ دور کر دیے گئے محروم کر دیے گئے وہ بین ہوں بین ما یشہ جو بھی ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں اب ان سے یہ محروم کر دیے گئے اور دور کر دیے گئے کما فوئلہ بے من قبل جیسے کہ ان کے ہی طریقے پر چلنے والے جو اور قومیں اور گروہ تھی جس طریقے سے ان کا حشر ہو چکا ہے ان نہ قانو فی شک کن مرید وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے کہ جو شک میں پڑے رہے اور ان کے دماغوں میں دغدغے ہی جنم لیتے رہے اور کو شبہات ہی میں رہے اور حق کی طرف آ کر اس کی تصدیق کرنے کی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوئی بارک بارکما ولا کب القرآن عظیم و نفانی ویا کمبل آیا کے مزل حقیق